عبداللہ بن المبارک نے بیان کیا ان سے معمر بن راشد نے ان سے حمام نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی حضرت یوشا یا حضرت داؤد علیہ السلام نے غزوہ کیا اور غزوے سے پہلے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جس نے کسی نئی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو और अभी सोहबत न की हो सही बुखारी हदीस नंबर पाँच हज़ार एक सौ सत्तावन